حضرت عبداللہ اپنے والد بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح یا شام کے وقت یہ دعا پڑھ لے اور پھر اپنے اس دن یا رات میں فوت ہو جائے تو جنت میں داخل ہوگا الفاظ یہ ہیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی اہدک ووعدک مستطعت ما اعوذ بك من شر ما صنعت ابوه لك بنعمتك وابوه بذنبي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت اے اللہ تو ہی میرا رب ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں میں تیرے ساتھ کیے ہوئے عہد اور وعدے پر جہاں تک میری ہمت ہے قائم ہوں میں اپنے کیے کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں تیری نعمتیں جو مجھ پر ہیں مجھے ان کا اقرار ہے اور مجھے اپنے گناہوں کا بھی اعتراف ہے بس مجھے بخش دے بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشتا سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ ہزار ستر